حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار ٹخنوں سے نیچا ہو تو اتنی جگہ آگ میں جلے گی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بتیس